محترم دوستو اور بزرگوں اللہ تبارک بطالا نے ہم تمام کو اسلام کی شکل کے اندر ایک کامل و مکمل دین عطا فرمایا ہمارا جو مذہب ہے مذہب اسلام وہ بالکل قابل و مکمل ہے یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہبری کرتا کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا ان تمام شعبوں کے اندر ہمیں رہبری اسلام سے ملے گی شریعت سے ملے گی ہاں۔ زندگی کے ہر شعبے میں چاہے وہ عقائد کے لائن کا شعبہ ہو عبادات کی لائن کا شعبہ ہو یا معاملات کی لائن کا شعبہ ہو یا پھر اخلاقیات کی لائن کا شعبہ ہو معاشرت کا شعبہ ہو ان تمام شعبوں میں ہمیں رہبری ملے گی وہ شریعت سے اور ہمارے مذہب دین اسلام سے ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مور پر اپنے کوئی جو کہاں کے کامیاب ہو کامیابی تو مل جائے گا ہاں۔ اور عظیمہ بڑی کامیابی روز اللہ کامیابی کا اس کی اور بڑائی کا ہم تصور نہیں اصل بڑی کامیابی اللہ تبارک بتانا ہمیں عطا فرمانے والے ہیں اس لیے نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ اللہ کے کے نبی صلی علیہ وسلم ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزرائے اچھا ہمارے اندر آتا ہے ماننے کا جذبہ آ اور اور شہریت سنت کے دوران جاننا سیکھ لیا تو زندگی کے اس مرحلے سے ہم گزریں گے ہر مرحلہ ہمیں کامیاب ہے ہاں۔ ناکامی کا ہونے کے کامیاب ہو جائے जिससे कि हर शोबे के अंदर कामयाबी जो है वो हमारे जिंदगी के हर शोबे के अंदर हमारे इन शोबों में एक शोबा हमारा जो है वो माशरे का हमारा हमारा कल्चर कैसा हो ہماری شعبہ ہے اس شعبے کو دینی بنانا یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے قانون محنت کریں گے اس شعبے کے اوپر کہاں اتنی محنت کی کہ ہمارے کلچر کو اور ہماری تہذیب اور سمندر کو ہمارے سہن اور ہماری ذہنی تحریر کو بدلنے کے لیے مسلمانوں کا معاشرے کے اندر ہم کا سامان جو ہے کے اندر ویکار اور فساد پیدا ہو اور ہماری معاشرت کی ایک بنیاد جو ہے وہ کہاں کے نیتا نکاح کے دیکھے ایک مرد جو ہے وہ آپس میں کہا کہ اس بندن سے بچا گرا کا رہنا ہے قرآن پاک کے اندر اس کو اپنی نشانیوں میں سے بتایا وہ بھی آیا الگ الگ میں میری نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اندر سے کہا کہ تمہاری چیزوں کو بدلا جوڑے بنا ہاں مرد کے لیے عورت کو بنا اور اس کی وجہ بتائی کہ ملے گا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں سکون حاصل ہو ہاں۔ عورت جو ہے وہ سکون کی چیز ہے اگر شریعت کے کہا کہ وہ شریعت کی جو ہم نے لائن دوری ہے اور شریعت کی کہا کہ جو رہبری ہے اس رہبری کے مطابق ہماری استعمالی زندگی ہو ہماری کہا کہ بھائی شادی والی زندگی اس طرح ہوگی تو اس کے اوپر کہا کہ زندگی میں چین اور سکون آئے یقینی بات ریس کے کو ملے گا آپس میں سکون ملے گا سیدنا علیہ نبی علیہ السلام و السلام ہمارے چلتے افضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا جنت کے اندر جنت میں رہتے تھے لیکن کہا کہ اللہ تبارک و جنت کے اندر ان دل نہیں لگتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما ابا کو پیدا فرمایا ان کی بائی بچی ہاں، اور سو رہے تھے آدم علیہ السلام عالم فرما رہے تھے ایک دم آنکھ بھولی تو دیکھا اما ہوا ہے تو ان کا بھی ان کے اندر لگ گئے پتا چلا کہ عورت کو تبارک و بتانا میں مرد کے لیے سکون کی وجہ بنایا سکون کی چیز بنایا سکون دونوں مہیلا تھا وجعل بینکم بننے ورحمہ اور تمہارے درمیان ہم نے مودت یعنی محبت اور رحمت کو پیدا کیا تمہارے درمیان میں پیدا کیا ہم نے بنایا ہاں. رشتے اشتواق سے شادی کے بندھن سے جب میاں بیوی کہا کہ جڑ جاتے ہیں تو آپس میں اللہ سبارک تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں محبت پیدا کر دیتے موجت پیدا کر دیتا ہے ایک دوسرے کی ہمدردی اور ناگری دل کے اندر پیدا ہو جاتی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میری بہت بڑی نشانی ہے یہ میری بہت بڑی نشانی لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ کہا کہ تخوا کے اوپر ہے یہ رشتہ کب صحیح طور پر نبھے گا جب کہ زندگیوں کے اندر تخوا ہوگا پرہیزگاری ہوگی پرہیزگاری کے بغیر کہا کہ یہ رشتہ صحیح طور پر نبھ نہیں سکتا اللہ کا خوف ہوگا اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جو خطبہ نکاح کا پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان تمام آیتوں کے اندر تقوا کا ذکر ہے نکاح کا ذکر نہیں ہے نکاح کے متعلق کوئی بھی آیت نہیں ہے جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر تقوا کا ذکر پتا چلا کہ زندگی تقوی والی ہوگی پرہیزگاری والی ہوگی تو کہا کہ آپس میں موجتی اور محبتوں کا ذریعہ بنے تکوا ہوگا تو ہم تقوی کے ذریعے کہا کہ ہمارا آپس میں جو ہے وہ بیلنس رہے ہاں، بیوی کا کیا حق ہے شوہر کا کیا حق ہے اور پھر کہا کہ بیوی کے آنے کے بعد ماں کے حق کی ادائیگی کس طرح ہوگی باپ کے حق کی ادائیگی کس طرح ہوگی بہنوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے گا ہر ایک کا حقوق بنایا تین حقوق کی پاشداری اس وقت ہوگی جب زندگیاں تکوا والی ہوگی زندگی میں ہوگا تقوی کی بنیاد پر پھر کہا کہ اللہ تبارک وطالعہ ان زندگیوں کو چین اور سکون کا ذریعہ بنائے اور پھر اس رشتے سے کے ذریعے سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ اولاد کے اندر اللہ تبارک وطالعہ وہ صالحت اور وہ لائقات اور وہ ٹیلنٹ اور وہ نیکی کاری والی زندگی عطا فرمائیں گے کہ وہ ہمارے لیے نجات کا اور آخرت میں درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے نیک اولاد بنے گی جب نیکوکاری کی زندگی ہوگی تو کہا کہ پھر اولاد جو آئے گی وہ نیک آئے تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے ایک بزرگ تھے بڑے اللہ والے تھے ایک مرتبہ ندی کے کنارے جا رہے تھے تو انہوں نے ندی کے کنارے کے اندر دیکھا کہ ایک سیب جو ہے لال رنگ کا سرخ رنگ کا کہا کہ پانی کے اوپر تیرنا انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اس کو لیا اور لے کر کہا کہ بھوک لگی تھی کھا گئے زندگی تکوے والی تھی تو اندر خیال پیدا ہوا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ کسی کے باغ سے کہا کہ درخت پر سے ٹوٹ کر پانی کے ذریعے بہ کر آیا ہے اور تو نے بغیر اجازت کے کہا کہ سیب کو کھا لیا ہے اب تیرا کیا بنے اندر جب تخوا ہوتا ہے نا تو وہ تخوا آدمی کو نافرمانی پر بے چین کر دیتا ہاں۔ نافرمانی پر بے چین کر دیتا ہاں، تو فوراً دل میں کھٹکا محسوس ہوا اب یہ پانی کے ساتھ چلے جدھر سے سیب آیا تھا چلتے چلتے کئی میل دور نکل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے اس باغ کے اندر سیب لٹک رہے ہیں درختوں کے اوپر اور وہاں کہا جو پانی کا بہاؤ وہاں سے ہی ہے تو یہ سمجھ گئے کہ بھائی اسی درخت کا یہ سیب جو ہے وہ ٹوٹ کر اس راستے سے گیا ہے غلام وہاں بیٹھا تھا دربار باغ کا جو مالی تھا وہ اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کی آقا کہاں ہے کہا کہ وہ اندر ہے تو کہا کہ بھائی ان کو بلاؤ مجھے ان سے بات کرنی کہ کیا ہوا کہ بھائی اس طرح ہوا ہے سیب ندی کے کنارے گیا تھا تو میں نے غلطی سے اس کو کھا لیا اب مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھایا ہے تب میں ان سے معافی مانگ لوں یا اس کی قیمت ادا کروں جناب سے وہ باغ کے مالی نے جا کر باغ کے جو مالک تھے ان کو بچایا اللہ والے تھے عبداللہ اللہ سومئی رحمت اللہ علیہ اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے ایک نوجوان آیا ہے اور وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو وہ تعجب کرنے لگے کہ بلاؤ اس کو بلایا کہ بھائی کیا بات ہے کہ ایسا ایسا واقعہ بنا ہے آپ مجھے معاف کر دو یا اپنے سیب کی قیمت لے لو کہا کہ میں آپ کو معاف تو کروں گا لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ اتنے سال تک اس بات کی رکھوالی کرنی پڑے جب میں تمہیں معاف کروں اللہ والے تھے اور اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی ہیرا ہیرے کو پہچانتا ہے جویری جو ہوتا ہے وہ ہیرے کو پہچانتا ہے پہچان گئے کہ کوئی اللہ والے کہا کہ باغ میں رکھوالی کرنی پڑے گی کہا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں زندگی میں جب تقوا ہوتا ہے تو آدمی گنا کو بہت بڑا سمجھتا ہے حدیث میں ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو جب اس سے کہیں گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ میرے اوپر آ گیا ہاں۔ اور جب منافق ہوتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی ہے اڑا ہاں۔ نیکی تجھے خوش کرے اور گنا تجھے چوبے تو سمجھ لے کہ تو بات کی رکھوالی کرنے لگی جتنی مدت طے کی تھی اتنی مدت انہوں نے بات کی رکھوالی لی پھر وہ بزرگ نے کہا کہ بھائی ایک شرط ہے اور بھائی اور کیا شرط ہے کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ ہماری ایک لڑکی ہے جو اندھی ہے لولی ہے بہنی ہے اس سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا تو میں تیرا گناہ معاف کروں گا اب وہ سوچ میں پڑ گئے لیکن ان کے سامنے گنا کی کہا کے خطرداری اور بھیانکتا جو تھی وہ کہا کے بڑی بڑی ان کے سامنے بہت بڑی تھی تو انہوں نے اس کو بھی منظور کر لی زندگی گزار لوں گا ڈولی لنگڑی کے ساتھ لنگڑی بہری کے ساتھ لیکن اس گنا کی سیاہی کو لے کر میں کہا کہ مرنا نہیں چاہتا اللہ کرے یہ اللہ ہمیں نصیبت منظور کر دیا منظور کرنے کے بعد کہا کہ بھائی رات کو جب رخصتی ہوئی اور کمرے کے اندر گئے تو جیسے ہی دروازہ کھلا تو بڑی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے اور آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے پاؤں سے لگی ہوئی بھی نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا فوراً دروازہ بند کیا اور فوراً وہ کہا کہ بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی میں تو غلط جگہ پر چلا گیا تھا معاف کرنا تو کہا کہ نہیں آپ غلط جگہ پر نہیں گئے صحیح جگہ پر گئے ہیں میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کی ہے وہ اندھی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی نامحرم کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا آج ہماری آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہے ایمان والا کہا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا تھا اس لیے حجی سے بات میں ہے کہ آپ جو ہے نظرم مسموم انتہا بھی ملی کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے شیطان کے کیسے تیر زہریلے تیر ہاں آدمی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی نامحرم کو جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد ہی کہا کہ پھر آگے کے سارے مرحلے طے ہوتے اور پھر تک کہا کہ آدمی پہنچ جاتا اس لیے قرآن پاک نے حکم دیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں ہاں تو وہ لڑکی کہا کہ انتی میں نے اس لیے کہا کہ اس کی نظر کسی نامحرم پر نہیں پڑی اور لنگڑی اس لیے کہا کہ کسی غلط کام کے ارادے سے اس کے قدم کبھی اٹھے نہیں ہے ہاں اور میں نے اس کو بحری اس لیے کہا کہ اس کے کانوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی کوئی غلط بات نہیں سنی کسی کی غیبت نہیں سنی ایک ہمارے کام ہے کہ صبح سے شام تک ہول سیل ہماری زبانیں غیبت کرتی ہے اور ہمارے کان ہول سیل غیبتیں سنتے ہیں حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ غیبت کا کرنا بھی گنا ہے اور غیبت کا سننا یہ بھی گنا ہے کتنا بڑا گنا کہا کہ کوئی آدمی اپنے سگے بھائی کا جو مرا ہوا ہو اس کے جسم کو کاٹ کر اس کے گوشت کو چبائے یہ جتنا برا ہے اس سے برا ہے کہا کہ کسی کی عزت کے سے کھیلنا کسی کی گیبت کرنا ہمارے معاشرے نے کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہاں۔ تو کہا کہ میرے کان جو ہے اس کے کان اس نے کبھی غلط بات نہیں سنی اور اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ کبھی نہیں نکلا یہ پرورش ہے یہ ماں باپ کے لیے سبق ہے کہ گھر والوں کی پر اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی تربیت کیسی ہو اپنے اولاد کی تربیت کس طرح کی جا نکاح ہو گیا اور پھر تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے تخوا اور پاک دامنی کی برکت سے ان کے بدن سے جو پہلا بچہ ہوا وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ہاں کہ جب والدین تقوی والی زندگی گزاریں گے تو ان کے بدن سے پیدا ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدن سے ان کے کہا کے رحم سے اولیاء اللہ کو پیدا کریں اس لیے دوستوں میں خیال ہے زندگی کا وہ تکوا کہ زندگی میں تکوا زندگی میں تکوا پیدا اللہ کا خوف پیدا ہاں۔ اور اللہ تبارک مطالعہ نے معاشرے کو چلانے کے لیے رشتے ازدواج دیا ہے شادی کا رشتہ ہمیں دیا ہے کہ شادی کے بندن میں بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کہا کہ بھائی بندوں کو پھیلاتے ہیں دنیا کے اندر فيها رجالا كثيرا ونساء جو مرد و عورت اس کے ذریعے کہا کہ دنیا کے اندر وجود میں آپ یہ نظام خدا بندی ہے تبارک نے فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ کہ یمین مرد جو ہے وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کی طرف مائل ہوتا ہے یہ اللہ نے فطرت کے اندر رکھا لیکن اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبارک تعالیٰ نے یہ نکاح کا بندھن رکھا آج دنیا کی جس قوموں نے اس نظام کو نہیں سمجھا اور کہا کہ بھائی اس کو ایک اپنی کہا کہ اپنی زندگی کی حوث کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا اور اس رشتے کی کہا کہ پامالی ہوئی وہاں کہا کہ نسلیں برباد ہو گئی اولاد کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ میرا باپ کون ہے ماں کا پتا ہے لیکن باپ کا پتا نہیں کہ میرا باپ ہاں۔ یہ ہے ویسٹرن کلچر جس کے ہم دل دادا جس کے ہم عاشق ہو گئے یہ ویسٹرن کلچر نے کہا کہ ہمیں یہ چیز دی ہے ان کے نظام کٹمبک جو نظام ہوتے ہیں فیملی سسٹم جو ہے خاندان کا جو نظام ہے وہ سارا درہم برہم ہو چکا اسلام نے ہمیں کہا کہ فیملی سسٹم دیا اور پھر ان کے حقوق ہے کہ مرد کے کیا حقوق ہے عورت کے کیا حقوق ہے اور ماں کا کیا حق ہے باپ کا کیا حق ہے بیٹے کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کے اوپر اور ماں باپ کے اوپر کہا کہ بیٹے کے کیا کیا فرائض ہیں ان ساری چیزوں کی تفصیل شریعت سے ہمیں بیان کرنا ہے تاکہ اس کا لحاظ کر کے کہا کہ جب ہم چلیں گے تو ہماری معاشرت دینی بنے گی اور گھروں کے اندر کہا کہ چین اور سکون ملے گا تکوا ہوگا تو ہم بیلنس کر سکیں گے اور جب تکوا زندگی میں نہیں ہوگا تو یہ بیلنس جو ہے وہ ختم ہو جائے ہاں ماں کا حق آدمی بھول جائے گا اور بیوی کی طرف ایسا جھکے گا ایسا جھکے گا کیا بیوی کی طرف اس کی فرما برداری میں کہا کہ اس کے رحم کے جو رشتے دار ہیں ان سارے رشتے داروں کی نافرمانی ہو ان کے حقوق پامال ہوں گے ہاں؟ شریعت کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ بکھر رہا اس لیے بیلنس رکھنے کی ضرورت ماں کا حق بھی سمجھنا اور بیوی کا حق بھی سمجھنا آدمی بیوی کا اتنا فرما بردار ہو جاتا ایک لطیفہ ہے ایک بچہ تھا اب بچہ ظاہر بات ہے کہ ماں کو پوچھ کے باہر جاتا ہے نہیں جانا ہو تو ماں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ اماں میں کھیلنے جاؤں اما میں ادھر جاؤں اما میں وہاں جاؤں تو بچے بچے ہوتے ہیں ایک مرتبہ وہ بچے نے سوال کیا اپنی ماں سے کہ اما میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ تجھے پوچھے بغیر ہر جگہ جا سکوں گا تجھے پوچھے بغیر ہر جگہ جا سکوں گا تو ماں نے بڑی متانت سے جواب دیا کہ بیٹا اتنے بڑے تھے تیرے ابا بھی ابھی نہیں ہوئے ہاں۔ آئی بات سمجھ میں ہاں۔ اتنی فرما برداری نہ ہو کہ دوسروں کے حکم سے ہو اس پہلے بیلنس کا ہر ایک کے حقوق پہ جائے ہاں اور ماں کی طرف اتنی زیادہ بھی نہ جھک ڈاو کہ اس کے جھکاؤ کی وجہ سے عورت کے حقوق کی پابندی ہاں بلکہ کہا کہ ہر حق والے کے حق کو ادا کر تو اس کے لیے شریعت سمجھنی پڑے گی اس کے لیے شریعت ہاں علماء کے پاس جانا پڑے گا کہ بھائی میں نکاح کر رہا ہوں نکاح کے مطابق کیا مسائل ہے کیا کیا حقوق ہے وہ مجھے سمجھا اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑے گا تو ہر ایک کے حقوق کی کہاں کی ادائیگی کا پتہ چلے گا کہ میرے اوپر ان کا کیا حق اس لیے دوستو معیار یار تخوا رکھا گیا یہ کون حقوق پیدا ادا کرے گا جس کی زندگی میں تخواہ ہوگا اور جب تخواہ والی زندگی اختیار کرے گا تو پھر اللہ تبارک بتانا اس کے لیے راہیں کھولتے چلے جائیں گے مومن ید سکل کہ جو تخوا اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک بتانا اس کی راہیں کھولتے چلے گا اس لیے دوستوں یہ بڑا مبارک رشتہ ہے نکاح اس کے ذریعے حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا کہا کہ آدھا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو گیا آدھا ایمان کیا ہو گیا محفوظ ہو گیا اب باقی آدھے ایمان کی وہ فکر کر اس کی بڑی لمبی تشریح ہے محدثین نے بیان فرمائی اس کا بھی مت مطلب نہیں ہے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنن المرسلین چار چیزیں جو ہیں وہ سارے نبیوں کی سنت صرف اللہ کے نبی نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ سارے نبیوں کی سنتیں ہیں اس میں پہلی چیز فرمائی الحیا حیا پاک دامنی شرم یہ کہا کہ سارے نبیوں کی سنت ہاں۔ دوسرا فرمایا وہ اور ایک طرح یعنی خوشبو لگانا یہ سارے نبیوں کی سنت اور تیسرا سیوار یعنی مسوار سارے نبیوں کی سنت ہاں، سارے نبیوں کی سنت کیا کرنا مسواک کرنا نیت تو ان شاء اللہ پابندی کے ساتھ روزانہ مسواک کرے ہاں، سارے نبیوں کی سنت علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کا پابند ہوتا ہے اس کے ستر فائدے حضرت شیخ نے بیان فرمائے اور اس میں کہا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا بھائی سستا سودا ہے کہ نہیں کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ آج سے مسواک کی پابندی نہیں کریں اللہ ہم تمام کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب تو تیسری چیز فرمائی کہ سوا مسواک کرنا اور چوتھی چیز فرمائی نکاح کہ نکاح کرنا یہ سارے نبیوں کی سنت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا ہے لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے اور پھر کہا کہ قیامت سے پہلے ان کو اللہ سوار بتانا زمین پر اتاریں گے تو زمین پر آ کر عیسا علیہ السلام بھی نکاح کریں گے تو سارے نبیوں کی سنت ہے سارے نبیوں کی سنت ہاں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہاں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا معاشر شبا من امن کو ملبا نوجوانوں کی جماعت تمہارے اندر جس جو طاقت اور قدرت رکھتا ہے لیا تھا کہ اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے کیا فائدہ ہوگا پہننا نہ ہو اوقت کہ اس کے ذریعے تمہاری نظریں جھک جائے ہاں تمہاری خواہش کی تکمیل ہوگی اللہ نے خواہش کو پورا کرنے کا انتظام فرما دیا تب کیا ہوگا کہاں کہ اس سے نظریں جھک جائے ہاں کسی برائی عورت کی طرف نظر نہیں اٹھے گی بھائی نہ ہو افسن الفرد اور شرم گاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے جائز طریقے سے کہا کہ جب آدمی کی خواہش پوری ہوگی تو وہ ناجائز طریقے کے اوپر نہیں جائے اور پھر فرمایا کہ ومن لم یسر فعلیہ پہلے ہی جس کے پاس نکاح کی قدرت اور طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے لہو ویجا اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے ڈال ہے یعنی گناہوں سے بچانے کا سبب ہے یہاں لو بڑا بیاں ابت آنکھ کو چکا ہے نا لیکن کہا کہ بھائی گناہوں کے ایسے ہم آدھی بن گئے ایسے آدھی بن گئے ایسے آدھی بن گئے کہ شادی کے بعد بھی ہماری نگاہیں جو ہے وہ ہے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے اس کو تیر کہا پہلے زمانے میں جب کہا کہ لڑائی ہوتی تھی آپس میں تو تیروں کے ذریعے لڑائی ہوتی تھی یہ سب آلات نہیں تھے تو تیروں کے ذریعے لڑائی ہوتی تھی اور تیر چلانے والا یہ چاہتا تھا کہ میں جس کو تیر ماروں وہ ختم ہو جاؤ اس کو مارنے کی نیت سے کہا کہ تیر چلایا جاتا تو وہ تیر کے جو پھل آتا ہے اس کے اوپر کہاں کہ پانی کے اندر کہا کہ پانی کے اندر زہر بول کے اس کے پھل کو گرم کر کے اس پانی کے اندر جاتا تاکہ وہ لوہا جو ہے وہ تین جو ہے وہ زہر والا بن جاتا پھر کسی کو مارے تو ہلکی سی خراش بھی لگی تو کہا کہ جو خون کا جو دوران ہے یعنی آدمی کا خون جو بدن میں دوڑتا ہے پری پریبرمر جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ اس اس کی نا کے سارے بدن کے اندر شرائط کر جاوے اور آدمی مر جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی النظر مسموم من ابلیس کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے من رہا مخافتی کہ جس نے میرے خوف کی وجہ سے اس کی حفاظت کر لی میرے خوف کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا لیا تو کہا کہ میں اسے ایسی کہا کہ عبادت کی لذت عطا کروں گا یہ جی دوتوں بھی کہ اس کی حلاوت کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا آج جو ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی ہے نا بریانی کھانے میں لذت آتی ہے الگ الگ چیزیں مٹھائی کھانے میں لذت آتی ہے لیکن امان کے اندر نماز پڑھنے میں تسبیح پڑھنے میں دعا مانگنے میں وہ لذت وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے وجہ کیا ہے کہ وہ اندر سارا بگڑا ہوا ہے اندر سارا بگڑا ہوا ہے ہاں۔ نظروں کی خرابی کی وجہ سے حلاوت ایمان سے کہا کہ عبادت کی حلاوت سے آدمی محروم رہ جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے اور پھر نیکو کاری والی زندگی کے ساتھ نکاح ہوگا اور زندگی کے بعد کہا کہ نکاح کے بعد زندگی نیکو کاری والی بنے گی تو اب کہا کہ ان کی پشت سے آنے والی اولاد اللہ تبارک بتا ان کو نیک بنا ہاں ہم اولاد یہ کہا کہ آدمی کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے اولاد کیا بنتی ہے آدمی کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے اس لیے دوستو اپنے آپ کو کہا کہ سنت اور شریعت کا پابند بنے یہ خالی نکاح یہ نہیں ہے کہ بھائی نکاح جب وہ قبول ہو گیا اور رشتے میں آ گئے اب کہا کہ جیسا کرنا ویسا کرو اس کے حدود بتائی عورت کے ذمے ہے کہ وہ کہا کہ پردہ کرے بغیر پردے کے باہر نہ نکلے صاحب یہ شوہر کے ذمے ہے کہ اپنی عورت کس طرح تربیت کرے کہ وہ عورت جو ہے وہ پردے کے اندر جائے بغیر پردے کے باہر نہ نکلے اس کے لیے نانا گیری سے کام نہیں چلے گا گھر والوں کو دیندار بنانا ہو تو سب سے پہلے ہمیں دیندار بننا پڑتا ہے کیا بننا پڑتا ہے دیندار بننا پڑتا ہے ہم دیندار بنے گھروں کے اندر تعلیم کے ہلکے زندہ کریں گھروں کے اندر تعلیم ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات پاک بیویاں اور ان کی اولاد ان کے قصے گھروں کے اندر پڑھے جاؤ صحابہ کے قصے پڑھے جاؤ تو پتا چلے گا کہ وہ اصل اسلامی زندگی کیا ہے ایک تو یہ کہ عورت جو ہے وہ ہمارے خوف سے پردہ کرے اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اس کے اوپر خوشبو پردہ کرے ہاں اللہ کا خوف جسے تکوا کہتے ہیں وہ بنانے کے لیے اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا پڑے گا اپنے گھروں کے ماحول کو اس کے لیے بنانا پڑے گا اور ماحول کو کہا کہ اس کے لیے سازگار کرنا پڑے گا جسے ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر فضائی کی تعلیم کرو ہے نا روزانہ گھروں کے اندر فضائل احمد کی تعلیم کون کون نیت کر رہا ہے ان گھروں کے اندر پابندی سے فضائل احمد کی تعلیم کریں گے بولو ان شاء اللہ اللہ ہم تمام کو اس کے لیے قبول فرما ہاں اس کے لیے دوستوں کی نیتیں بھی کرنی ہے ارادے بھی کرنے ہیں دیکھو ابھی نکاح ہوں گے اور خطبہ پڑھا جائے گا اس کے بعد نکاح ہوں گے تو یہ نکاح کی مجلس کے اندر کہا کہ بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے نکاح کی مجلس میں شرکت یہ بھی عبادت اس لیے دھیان اور توجہ سے خطبہ بھی سنیں اور ایجا و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 فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال ومن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين